ری سدگردیو بگوان کی جندوں گروپ کنج کرندو نروپ ہری مہامتمپ جاسوچ نبر کرم شری ست گروے بھگوان کی جے پرائ بہت سی ایسی سنتھا ہیں سمپردائے ہیں جن لوگوں کا ماننا ہے کہ پنرجنم نہیں ہوتا جیسے اسلام ہے کمیونزم ہے اور بھی تمام ودیشوں میں تارکک لوگوں کا ماننا ہے کہ پنرجنم نہیں ہوتا ہم گیتا سے ہی آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ پنرجنم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کیونکہ گیتا ہی جب تک جب سے کوئی سمپردائے اتپن ہی نہیں ہوئے تھے جب سے اس کے پہلے سے ہی گیتا چلی آ رہی ہے پانچ چار ورش پورب اس سمے نہ اسلام تھا نہ عیسائی دھرم تھا نہ انیہ کوئی سمپردائے تھے اور گیتا ہی انادی کال سے مانو دھرم شاستر ہے اسی لیے گیتا سے ہی تھوڑا پنرجنم کے بارے میں بتانے کا پریاس کریں گے گیتا کے انوسار پنرجنم ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا کیسے جیسے کہ بھگوان شری کرشن نے کہا ارجن سے کہ ارجن آبرم بھونا لوکا پنراورتی نو ارجن مامو پیتے تو کونتے یا پنرجنم نہ ودیتے کہ ہے ارجن برہما سے لے کے جتنے بھی لوک ہیں بھون ہیں یہ سب پنراورتی سبھا والے ہیں یہ سب جنم مرن کی پریدھی میں آنے والے ہیں خان جگ جیوا پارا جتنی بھی بڑی جیو شرنکھلا ہے یہ سب یہ سب پنرجنم کے چکر میں آنے والے ہیں بار بار جنمنے والے ہیں بار بار مرنے والے ہیں برہما سے لے کر کے کیٹ پتنگ پرینت جتنی بھی یونیاں ہیں سب کوئی بھی ان سے بچا نہیں ہے پنرجنم سے کنتو مامو پیتے تو کون تے یا پنرجنم نہ ودیتے کنتو ہے کنتی پتر ارجن مجھے پراپت ہو کر پنرجنم نہیں ہوتا یدی تم مجھے پراپت کر لو گے تو تمہارا بھی پنرجنم نہیں ہوگا اس پرکار گیتا کے انوسار پنرجنم ہوتا ہے کنت بھن سا دھنا کی ایک وشٹھ اوستھا پر پہنچ جانے پر پنرجنم کو پراپت نہیں ہوتے اسے چھٹکارا پا جاتے ہیں سنت لوگ اسی لیے ہمارے سنت مہاپرش لو سدیو بجن چنتن کا راستہ بتاتے آئے ہیں تاکہ ہم جنم مرنگ کی پردھی سے چھٹکارا پا لیں اور اب یہ پنرجنم ہوتا کیسے ہے اور کیوں ہے بتاتے ہیں یم یم واپی سمرن تن کلے ورم تم تمے ویتی کونتے سدا تداؤ بھاوتا کہ ارجن پرا منشیہ جن جن بھاؤوں کا سمرن کرتے ہوئے شریر کا پرتیاگ کرتا ہے انہیں بھاووں کے انسار اگلی یونی کو پراپت کرتا ہے اگلے شریر کو پراپت کرتا ہے جیسا جیسا ہم نے جیون بھر سمرن کیا ویسے ہی ہم کو اگلا شریر ملے گا اور یدی ہم سوچیں کہ انتکال میں ہم پرماتما کا بھجن کر لیں گے جب انتکال آئے گا تو ہم پرماتا کا بھجن کر کر کے پرماتما کو پراپت کر لیں گے مگر جب ہم آج بھجن میں بیٹھتے ہیں تب بھی ہم اپنے من کو دس منٹ بھی سر کرنے میں کھڑا نہیں پاتے تب ہم انتکال میں کیسے اپنے من کو ستھر کر پائیں گے پرماتا کے چنتن میں کیسے لگا پائیں گے اور جب کہ کوئی منشیہ جانتا بھی نہیں ہے کب ہماری مرتیو آ جائے گی ان کی مرتیو کا کوئی سمے تو ہے نہیں ہے کہ ایک وشٹ آیو آنے کے بعد ہی مرتو ہوتی ہے تمام بچے مر جا رہے ہیں تمام جوان مر جا رہے ہیں اور تمام تمام بزرگ لوگ بھی ہیں جن کی مرتو ہی نہیں آ رہی ہے ستر اسی کے اسی سو کے اوپر چلے جاتے ہیں تو اس کا کوئی نشچت سمے تو ہے نہیں کہ ہم پرماتما کا چنتن کر لیں گے انتکال میں تو مرتب تو کبھی بھی کسی بھی سمے کسی بھی ویکتی کی آ سکتی ہے اس لیے وہاں شری کرشن نے کہا کہ اس لیے ہر سمے تم میرا سمرن کر ارجن اور پھر وہاں شری کرشن کہتے ہیں کہ آخر یہ کس پرکار سے پنرجنم ہوتا کیسے ہے یہ ممہ وانشو جیو لوکے جیو بھوت سناتن منشان اندر پرکرتی سانی کرشتی کہ جیواتما میرا وشدھ انش ہے اس جیو لوک میں یہ جیواتما ہے جتنے بھی جیو ہیں یہ چار خان جگ جیو پارا میں جتنے بھی جیو شرنکھلائیں ہیں یہ جیواتما میرا انش ہے وہ سناتن ہے انادکال سے چلا رہا ہے یہ منشان اندریانی پرکرتی سانی کرشتی منور پانچ اندریوں کو لے کر کے جو پانچ گیان اندریاں ہیں ان کو لے کر کے یہ بار بار پرکرتی کی اور جیواتما گتیشیل ہوتی رہتی ہے بار بار پرکرتی کے انت یونیوں میں چورا شلا یونیوں میں یہ بھٹکتی رہتی ہے جیواتما کیسے جاتی ہے تو بتاتے ہیں شریرم ید واپ نوتی یا چاپرامتیشور گرہیت ویتانسیاتی وایور گندھا نواشیات جس پرکار سے وایو گندھ کو ایک استھان سے دوسرے استھان پر لے جاتی ہے جیسے کہ چندن کا ورکش ہے وایو چلے گی تو اگل بگل سب اور پتہ لگ جائے کہ یہاں کوئی خوشبودار چندن کا پیڑ ہے یا کوئی اور خوشبودار پھول کا پیڑ ہے وہ کہیں درگند رہتی ہے تو ہوا چلتی ہے تو سب اور درگند پھیل جاتی ہے ٹھیک اسی پرکار سے یہ جیوا آتما من اور پانچوں جان اندروں کو لے کر کے جس شریر کو چھوڑ کر کے دوسرا نئے شریر کو دھارن کرتی ہے شریرم ید وپنوتی یچا پیت کرامتیشور ایک شریر کو چھوڑ کر کے دوسرے شریر کو دھارن کرتی ہے اور یہ اندریاں ہیں کون کون سی کس پرکار سے یہ بار بار پرکتی میں جاتی ہیں تو بتائیں شروت چکوسپرشنم چسنم گرانے چھایا آنکھ کان ناک توچا جیوا یہ پانچ گیان اندریاں ہیں انہی کے پانچ وشے ہیں شروتر چکشو چکسپرشنم رسنم رسنا اور گھران یہ پانچ گیان اندر کے پانچ وشے ہیں آنکھوں کے دوارا ہم درشیہ دیکھتے ہیں رسنا کے دوارا سوادن کرتے ہیں جیوا کے دوارا کانوں کے دوارا شبد سنتے ہیں اس پرکار سے پانچوں جان کے پانچ وشے ہیں شروتم چکرشن چ رسنم گران میوچ ان کے دوارا رسنم گران میوچ ادھایا منشچا وشانوپ سے ان پانچوں جانوں کے دوارا من کے جی- جیواتما جو ہے من کے آدھتیہ میں ان پانچوں جانوں کے دوارا وشیوں کا اپ کرتی ہے بار بار ان وشیوں کا سیون کرتی ہے آنکھوں کے دوارا روپ دیکھتی ہے دیکھتے ہیں کانوں کے دوارا شبد سنتے ہیں رسنا کے دوارا جیوا کے دوارا رسا سوادن کرتے ہیں توچا کے دوارا اسپرش کرتے ہیں ناک کے دوارا گند اسپرش کرتے ہیں اس پرکار سے یہ پانچوں من اور ان پانچوں گیانندروں کے وشوں کے پانچوں من اور پانچوں گیانندروں کے دوارا ان پانچوں وشوں کو ہم گرہن کرتے ہی رہتے ہیں اور جیسا جیسا ہم وشوں وشوں کے کو گرہن کرتے آتے ہیں ویسے ہمارے انترال میں نئے نئے سنسکار بنتے جاتے ہیں نئی نئی اچھائیں کامنائیں اتپن ہوتی چلی جاتی ہیں تو وہاں شری کشن کہتے ہیں کہ استھتی کو اس پرکار سے جو ہم نے بتایا کہ کس پرکار سے یہ جیو آتما پرانے شریر کو تیاگ کیا نیا شریر دھارن کرتی ہے کن کن یتروں کے دوارا وہاں شری کرتے ہیں ان کو پرتک ویکتی نہیں جان پاتا ان کو کوئی ادھکار ہی جان پاتا ہے کون سے ہے وہ اتکرامنتم ستم واپی بھنجانم و گناانویتم وڑانش پشنتی جان چک اس پرکار سے اس جیواتما کو شریر کو چھوڑتے ہوئے کو اور نیا شریر کو دھارن کرتے ہوئے کو اور پھر اس نئے شریر میں وشوں کا سیون کرتے ہوئے کو وشوں کا اپب کرتے ہوئے کو مور لوگ نہیں جانتے مور لوگ نہیں دیکھ پاتے پشنتی جان چک جوان روپی نتر والے ہیں جو ایشور نردیشانوسار چلنے والے سادھک ہیں وہ لوگ بھلی پرکار دیکھتے ہیں جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس لیے وہ ان سے اپنے من کو ہٹا کر کے پرماتما کے چنتن میں لگتے ہیں اسی کو تھوڑا اور وستری روپ سے ادھیائے دو میں وہاں شری کرشن نے بتایا کہ کس پرکار سے یہ ہم وشوں کا چنتن کرتے ہوئے اپنے انترام میں سنسکاروں کو ارجت کرتے ہیں دھیاتے وشان پنس سنگستے شپ پایتے سنگاس سنجایتے کام کامات کرودو بھی جائے تے کہ دھیا وشان پنس سنگستشوپجائے بار بار وشوں کا چنتن کرنے سے منشیہ کی اس وشو کے پرتی آسکتی ہو جاتی ہے جیسے ہم نے آنکھوں کے دوارا کچھ دیکھا کوئی بھی وسط ہمارے دیکھنے میں آئی اس وسط کے پرتی پھر ہماری آسکتی ہو جاتی ہے سنگست وشا پوست سنگست سنگا سنجائے کام اور اس آسکتی سے کامنا اتپن ہوتی ہے کسی وسطو کے پرتی ہم کو آسکتی ہو گئی کہ ہم کو اموک وسط چاہیے ہم کو یہ وسو چاہیے تو اس وسو کی پراپتی کی ہمارے لیے انترال میں چھا ہونے لگے گی کہ یہ وستو ہم کو چاہیے سنگات سنجائے تھے کام اس پرکار کامنا اتپن ہونے لگتی ہے وہ کامات کرودوں بھی جائے تھے اور اس کامنا میں یعنی یہ ویوھان پڑ گیا کہ یعنی وہ وسط ہم کو نہیں ملی تو ہم کو کودھ آئے گا تو ہم کسی ویکتی سے جھگڑا کر لیں گے کہ یہ وستو ہمیں ہماری ہے ہمیں ہی ملے گی تم اس کو لینے والے کون ہوتے ہو تو اس پرکار سے اتپن ہوتا ہے کرودات بھکتی سموہ سموہات سمرتی سمرتی برہنشات بدھی ناشو بدھی ناشات پرنشتی اس پرکار کامنا کے کامنا میں ویوھان اتپن ہونے سے کرودھ اتپن ہوتا ہے اور سے موڑ بھاؤ پیدا ہوتا ہے بدھ منشیہ سہی نر نہیں لے پاتا کرودات بھکتی سموہ سموہات سمرتی وم اور موڑ بھاؤ پیدا ہونے سے سمرتی برمت ہو جاتی ہے ہم اچھے نر نہیں لے پاتے ہم ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے یہی کارن ہے کہ ہم چاہتے ہیں آج بھجن کرنا اپنے من کو بھجن میں لگانا چاہتے ہیں پرماتم کے چنتن میں لگانا چاہتے ہیں مگر ہم اپنے من کو لگا ہی نہیں پاتے کیوں کیونکہ اس پرکار کی کامنا سے ہماری بدھی جو ابھرمت ہو چکی ہے ہماری بدھی ستھر نہیں رہتی ہے ہم ایک دو ایک سیکنڈ پرماتما کا نام لیتے ہیں پھر پتہ نہیں من کہاں بھاگ جاتا ہے پھر من کو کھینچ کے لگاتا ہے پھر پتہ نہیں من کہاں بھاگ جاتا ہے کیوں کیونکہ ہماری بدھی بھرمت ہے بدھی ہماری جو موڑ بھاؤ سے گرست ہوئی ہوئی ہے کامناؤں سے تو سموہات سمرتی ویبرم اور سمتھ برشات بدھ ناشو اور جب سمرت وبرمت ہو جاتی ہے بدھ نشٹ ہو جاتی ہے اور بدھ ناشات پر نشتی جب ہماری بدھ نشٹ ہو جاتی ہے تو منشیہ اپنے شرے سا سے گر جاتا ہے ارتھاتن کو چھوڑ دیتا ہے جب بھجن میں من نہیں لگے گا تو بجن کرنا بھی منشیہ چھوڑ دیتا ہے کہ جانے دو بجن تو ہوتا ہی نہیں جانے دو کیا کرنا ہے بجن چنتن کرنا بجن چنتن تو مہاتماؤں کے لیے اپنا کریں گے ہم لوگوں کے لیے کیا ہم لوگوں کے لیے سنسار ہے وشو بھوگ کرنے کے لیے یہ تو ہم ہی لوگوں کے لیے ہے سنسار تو بہن چنتن چھوڑ دیتے ہیں اسی لیے کنتو وہاں شری کرشن کہتے ہیں کہ تان سروانی تان سروانی سنم یوکت آسیت مت پر وسے یس اندریانی تصویر پرگیا پرتیشتا کہ ہے ارجن اسی لیے کہ ہماری جو بدھی ہے نشٹ نہ ہو بار بار بھرمت نہ ہو ہم بار بار وشوں کا چنتن نہ کریں اس لیے ہمیں اپنی اندروں کا سیم کرنا ہے تانی سروانی سیم میں آسیت مت پر اس لیے ہے ارجن اپنی اندروں کو میرے آشرت ہو کر کے ان کا سیم کر تانی سروانی سیم میں یوکت آسیت مت پر میرے آشرت ہو کر کے ان اندروں کا سیم کر وسے یس ان سے پرگیا پرتیشتا اور جس کی اندریاں وش میں ہوتی ہیں اسی کی بدھی استر ہوتی ہے جس کی بدھ استھر ہوگی وہی ویکتی انتکال میں ہی پرماتا کا چنتن کر لے گا ہر سمے پرماتا چنتن میں لگا رہے گا کیوں کیونکہ اس کی بدھ استھر ہے مگر جب تک ہماری بدھ کامناؤں سے کرانت ہے تب تک ہم پرماتا چنتن میں بیٹھ ہی نہیں پائیں گے اسی لیے ہمارے مہا پروشوں نے اندروں کے سیم پہ بل دیا اور اندروں کا سیم ہمیں کرنا کیسے ہے تو اس کا اپائے بتاتے ہیں کہ سر دوران سر سر دوارا نیسم منوہر چور موریات پراسو یوگ دھارنا کہ ہے ارجن سمپورن اندروں کے دواروں کو سیم کر اور من کو ہردے میں نرودھ کر اس پرکار مور دھنیا دیاتمن پرا یوگ دھارنا اور اپنے پرانوں کو پران کہتے چتشنتکرن کو جو چتھ ات کرن ہے ہمارا من بتار من کے دوارا ہم سنکلپ کرتے ہیں چار چنتن کرتے ہیں بھارت نرتے ہیں اور جیسا ہم نرے لیے ویسے ہمارے سوروپ بن جاتا ہے اہنکار اپنے چھوڑنے ات کرن کو مستق میں نرو کر کے اومت کاشرم برہم وہر مام منسمرن یہ پریاتی تجن دے ہم سیاتی پرمام گتی اس پرکار سے جو اوم جو اکش برم کا پریچائک ہے اس ایک نام کا جاپ کرتے ہوئے اور میرے سروپ کا سمر کرتے شریر دیہاتیاس کا پرتیاگ کر دیتا ہے وہ مجھے پراپت کرتا ہے یہ پریاتی سم یہ پریاتی تجم دیہم سیاتی پرمام گتی اس پرکار سے جو دیہاتیاس کا پرتیاگ کر دیتا ہے وہ پرم گتی کو پراپت کرتا ہے اس پرم گتی کے بعد پنرجنم نہیں ہوتا اسی لیے ہم سبلوں کو چاہیے کہ ہمیں اپنی من اندروں کا سنیم کرنا چاہیے کیسے کرنا ہے اپنے من کو اپنی اندروں کو نام کے چنتن میں لگانا ہے مہاپرشوں کے سروپ کو دیکھنے میں لگانا ہے اور جیسے جیسے ہم یہ کریں گے تو دھیرے دھیرے ہماری بدھ استھر ہونے لگے گی ہمارا من پرماتم چنتن میں ٹکنے لگے گا آج ایک آج دو منٹ ٹکے گا کل چار منٹ ٹکے گا پھر آدھا گھنٹہ پھر ایک گھنٹہ دھیرے دھیرے من ٹکنے لگتا ہے پرتما کی جاگتی کے انوسار جیسے جیسے وہاں ندیشن دیتے جائیں گے ویسے سادک نرد ہو کر کے پرماتا چنتن میں تلیل ہوتا جاتا ہے یہی سا ایک راستہ ہے اور دوسری کوئی سا نہیں ہے اور اس پرکار سے جو سادھک چنتن میں لگتا ہے تو مامو پیتے تو کونتے مامو پیتے تو پنرجنم دکھالم اشاشتم ناپنتی مہاتمان پرمام گتا ماؤں پہ تو پنرجنم دلے میں شاشوتم اس پر سے جو مہاتما لوگ پرم تتو جو پرماتما ہے اس کو سدھ کر چکے ہیں اس کو اپنےال میں سمپورن روپ سے دھارن کر چکے ہیں اس میں سماہت ہو چکے ہیں اس پرکار سے جو مجھے پراپت کر چکے ہیں یوگی لوگ مہاتما لوگ وہ اس دکھ کی جو کھان ہے کھن بھنگور ہے اس پنرجنم کو پراپت نہیں ہوتے وہ اس بار بار جن مرن کی پردھی میں نہیں آتے وہی مہاپرش لوگ جو ہیں اس انسار کی بھواٹوی سے چھٹکارا پا جاتے ہیں اور یعنی ہمیں بھی اس پنرجن کی پریدھی سے چھٹکارا پانا ہے تو ہمیں بھی انہیں مہاپروشوں کے نردیشانوسار کسی تتوشی مہاپروش کی ٹوٹی فوٹی سیوا اور ان کے شر ساندھی کے ساتھ ایک نام کا جاپ ان کے سوروپ کا سمر کرنا ہوگا تبھی ہم اس بھواٹوی کے بھواٹوی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں نہیں تو کوئی دوسرا اپائے نہیں ہے اور اسلام کے انوسار بھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پنرجنم نہیں ہوتا مگر قرآن میں ہی قرآن کا دوسرا دیہی جو البکرا ہے اسی کے اٹھائیس سورہ میں محمد صاحب نے بتایا ہے کہ پنرجنم ہوتا ہے محمد صاحب کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ اٹھائیس سورہ سورہ میں بتاتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کیسا وشواس کی نیتی اپناتے ہو جبکہ تم نرجیو تھے تو اس نے تم اس اس اللہ نے تم کو جیوت کیا اور وہی تم کو مرتیو دے گا اور پھر وہی تم کو جیوت کرے گا اور پھر وہی تم کو مرتیو دے گا اور پھر اسی میں تم کو سماہت ہونا ہے ارتھات جب ہم نرجیو تھے تو اس اللہ نے اس پرماتما نے ہم کو جیوت کیا پھر وہی اللہ اللہ کے آدھیت میں ہمیں مرتو پراپت ہوئی اور پھر اسی کے آدھتیہ میں ہم ہمیں دوبارہ پنرجنم ملا پھر دوبارہ مرتب ہوئی اور پھر اس پر اسی پرکار سے بار بار پنراگمن کرتے ہوئے ہمیں ایک دن اسی میں سماہت ہو جانا ہے اسی پرم تتو میں ہمیں ولیہ پا جانا ہے اور یہی گیتا بتاتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ پنرجنم نہیں ہوتا کیوں کیونکہ ہم ان مہاپروشوں کی وانی کو جیسے کہ تیسے سمجھ نہیں پاتے کیوں کیونکہ ہم کسی مہاپرشوں کی شرن ساندھ نہیں لیتے خالی اپنی بدھی کے انوسار ان مہاپرشوں کے شاستروں کو توڑ مروڑ کرتے رہتے ہیں اور کسی نے بھی جو کچھ کہہ دیا مان لیتے ہیں اور کسی تدتری مہاپرش کی شرن نہیں لیتے اور وہیں سے برہانتوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور نانا پرکار کے سمپردائے گڑھ لیتے ہیں پھر دھرم کے نام پہ مذہب بنا لیتے ہیں پھر لڑائی جھگڑا کرنے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں پنرجنم نہیں ہوتا اور جو قرآن کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور جبکہ دیکھا جائے اس قرآن کے انسار جو پنرجنم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے کیونکہ قرآن صاحب بولتے پنرجنم ہوتا ہے جو قرآن نہیں مانتا کافر ہے اس کا مطلب جو پنرجنم کو نہیں مانتا کافر ہے ہی ہے اسی لیے ہمیں کسی شاستروں کو سمجھنے کے لیے پہلے کسی تددرشی مہاپر کی شرن لینی چاہیے تبھی ہم ان کے شرن سانندھیہ میں کوئی بھی دھرم شاستر کو سمجھ سکتے ہیں ہم کوئی بھی مہاپرش کی واڑی کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی پنجنم کو جگد گرو شنکراچاریہ نے بھی بتایا کہ پنرپی جن نم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹر شہ سنسارے اتوستارے کرپا پارے پای مرارے کہ بار بار جنمنا بار بار مرنا پنرپی جننم پنرپی مرنم پنرپی جننی جٹھرے شنم اور بار بار ماں کے گرب میں بار بار جنم لینا بار بار ماں کے گرب میں سونا بار بار جنم لینا یہ سنسارے اتی دستارے یہ سنسار اپار ہے اس کا پار پانا اتنت ہی کٹھن ہے یہ دستر ہے سنسار اس پنر جنم سے چھٹکارا پانا دستر ہے کنتو کرپا پارے پاہی مرارے کنتو ہے بھگوان یدی آپ کی کرپا ہو جائے تو پرتک ویکتی اس پنرجنم سے چھٹکارا پا جا سکتا ہے تبھی ہم اس سے اس پنجنم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں ماتا کے گرو سے چھٹکارا پا سکتے ہیں جو بار بار جن من کی پریتی سے آ رہے ہیں اس سے ہم چھٹکارا چھٹکارا پا کر کے پرماتم کو پراپت کر سکتے ہیں اسپشٹ بتایا پوجیہ دادا گرو مہاراج کی جیونے میں بھی ایسا ہی آتی ہے یہ گھٹنا پوجیہ دادا گرو مہاراج کو آکاشوانی ہوئی کس مندر میں تمہارے گرو مہاراج ہیں ان گرو مہاراج کی شرح میں گئے تین دن تین تین رات سیوا میں لگے رہے ان کے شرم ساند سے اسی ہر سمے میں سادھنا سیکھی سمجھے اور سادھنا میں لگ گئے پھر ایک بار پوجیہ پرم سمارک کے من میں شنکا ہوئی کہ مجھے ہی آکاشوانی کیوں ہوئی اور کسی کو کیوں نہیں ہوتی تو بھگوان نے بت پوجے دادا گرو مہاراج کے ساتھ جنموں کا ریکارڈ دکھا دیا کہ چار جنم تو تم جھوٹے سادھو بن کے گھومتے رہے خالی کمنڈل لیے تھے سادھوں کا ویش بنائے تھے اور تین جنم میں ایک سنت کو جیسا ہونا چاہیے ویسے تھے وہ سب گن آپ میں ودیمان تھے اور آپ کے انتر آپ نے یوگ سادھنا جاگرت تھی اس پرکار سے بھگوان نے پوجے دادا گرو مہاراج کو دکھایا پورے جنم کے سات جنموں کا وورن جس سے وہ ان سات جنموں میں وہ سادھنا میں لگے ہوئے تھے پرماتما کی طرف چل دیے تھے اسی پرکار سے اسی پرکار سے بدھ کو دو سو جنم کا وورن دکھایا بھگوان نے کہ دو سو جنم کے چلے ہوئے پتھک تھے وہ بھگوان مہاویر کو چوبیس جنم کا وورن بھگوان نے بتایا کہ چوبیس جنموں سے سادھنا میں لگے تھے اس پرکار سے ہمارے پرتک مہاپروشوں نے اس پنرجنم کو بارے میں بتایا اور اسی پنرجنم سے چھٹکارا پانے کے لیے ہی ہمارے مہاپروشوں نے پرماتا چنتن کا راستہ بتایا اور یدی پنجنم ہوتا ہی نہیں تو اللہ کا نام لینے کی کوئی آوشیکتا ہی نہیں ہے کیوں ید ہم اچھے کاریہ کریں گے یعنی ہم اچھے کاریہ نہیں کریں گے تو ہمیں نرک ملے گا دوجک ملے گا جب ہمارا شریر ہی نہیں رہے گا تو دوجک کا بھان کون کرے گا جب تک شریر رہتا ہے تبھی آدمی کو سکھ دکھ کا بھان ہوتا ہے جو شریف رہے گا ہی نہیں تو سکھ دکھ کا بھان کس کو ہوگا اس پرکار سے تارک دشے بھی دیکھا جائے تو پنرجنم ہوتا ہے اسی لیے ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ہمیں ایک پرماتما کے نام کا چنتن کوئی بھی دو ڈھائی اکشر کے ایک نام کا جاپ کرنا چاہیے اوم یا رام اور کسی تتدرشی مہاپر کی شرن لینی چاہیے اور ان کی شرن ساندھ میں لے لے کر شرن ساندھ میں جا کر کے اپنے دھرم شاستر کے بارے میں جانکاری لے کر کے اس کا دھیان کر کے اس کے انوسار سادھنا میں لگنا چاہیے اور ان مہاپرشوں کی ٹوٹی فوٹی سیوا کرنی چاہیے یہی سادھنا کا ایک مکھیہ انگ ہے پھر دھیرے دھیرے بہن بتانے لگیں گے یو سادھنا میں لگانے لگیں گے اور جیسے ہی بہن ہمارے ہردے سے رتھی ہو جائیں گے اور دھیرے دھیرے ہم اس جنم مرن کی پردھ سے چھٹکارا پا جائیں گے اسی لیے پنرجنم کو لے کر کے ہی سمجھ کر کے ہی ہم کو سادھنا میں ضرور لگنا چاہیے کیونکہ یدی ہم اس جنم میں اب کی بگڑی نہ کبھو نہ سدھری یدی اب کی بار ہم اس جنم میں سدھار نہیں پائے تو کسی بھی جنم میں ہم سدھر نہیں پائیں گے تو پھر انت یونیاں ہمارے لیے آگے پڑی ہوئی ہیں چوراسی لاکھ یونیاں اسی لیے ہمارے مہاپرشوں نے پرماتما سبرن کا راستہ بتایا اوم شری سدگرو دیو بھگوان کی جے